تحتها الأنهار خالين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن قشي ربه صدق الله العظيم لم يكن کانا یقون تھے الزینہ وہ لوگ جو کہ کفرو کافر ہوئے من اہل کتابی اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرق مشرقین میں سے منفقین باز رہنے والے منفقین باز رہنے والے اس میں فائل کا صیفہ ہے باب انفعال سے باز رہنے والے حتیٰ یہاں تک کہ تتیہ آئے ہم ان کے پاس البینہ دلیل روشن دلیل اہل کتاب سے مراد کتاب والے اور قرآن پاک میں جب یہ لفظ آتا ہے اہل الکتاب جہاں بھی یہ لفظ ہے اہل الکتاب اس سے مراد صرف اور صرف یہود اور نصارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور منفقین اس میں فائل کا سیرا ہے انفقاق باب انفعال سے باز رہنا جدا ہونا یہ لفظ سر صورت البلد میں بھی گزرا ہے پک کو رقاب پک کو وہاں بھی گزرا ہے تو یہ باب انفیال سے ہے اور وہاں پر نسارا ینسرو سے آیا ہوا ہے نسارا ینسرو سے تو دیکھیے لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة كفار أهل كتاب اور مشركين یہ بعض آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے رسول من اللہ یعنی اللہ کا رسول دلیل سے کیا مراد یعنی اللہ کا رسول من اللہ اللہ کی طرف سے جو رسول یتلو جو تلاوت کرے صحفم صحیح متحرہ پاکیزہ پاکیزہ صحیح ہے تلاوت کریں اچھا وائس بریک ہو رہی ہے وائس اوکے اچھا آج ذرا نیٹ میرا سلو ہے شاید اس وجہ سے ہو دوبارہ مائک جی امید ہے کہ آپ آواز ٹھیک ہو جائے گی رسول من صحفا اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے فی اس میں کتب کتاب قیمہ قیمہ ثابت رکھنے والی صفت کا سینا ہے ٹھیک ہے سچی ٹھیک مستقیمہ عادلہ صالحہ اور قامہ یقوم سے نثر کھڑا ہونا ٹھیک ہے تو قیمہ بالکل ٹھیک فی ہا قیمہ جن میں درست مضامین ہو فی ہا قیمہ کتب سے مراد یہاں پر مضامین تو قیمہ درست ہو جس میں درست مضامین ہو وما اور نہ ماں کا معنی نہیں تفرقا جو متفرق ہوئے جدا جدا ہوئے الزین و لوگ اوت الکتاب اوتو جن کو دیے گئے تھے کتاب کتاب اللہ مگر من بعدی پیچھے ما جاءت ما اس کے جاءت ہم البینہ آئی ہم ان کے پاس البینہ واضح دلیل اور اہل کتاب نے واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا ہے وما تفرقا وہ جدا نہیں ہوئے اللہ اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے ان من بعد مگر اس کے بعد ما جاءتهم البینہ جب ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی ہے تو یوں ترجمہ ہوگا اور اہل کتاب نے واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا ہے ٹھیک ہے وما امیرو اور نہ امیر حکم کیے گئے مگر لیا ابود اللہ یہ کہ عبادت کرے اللہ کی مخلصی نہ خالص کرنے والی خالص کرنے والے عبادت لہ الدین اس کے واسطے اس کے لیے الدین دین وما امیر ہوں اللہ مخلصین اللہ الہ الدین اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی خالص ہو کر عبادت کریں اچھا الدین اس لہ الدین کا تعلق آگے کے ساتھ ہوگا ہے ٹھیک ہے لہو الدین حنفاء اس کے لیے دین حنفاء حنیف سے ہے حنیف جس کے اندر شرک نہ ہو ایسا دین جس کے اندر شرک نہ ہو بریہ فعلیہ مفعول کے معنی میں مخلوق ٹھیک ہے اچھا آدن لفظ ہے آدن یہ آگے آ رہا ہے آدن لفظ جنات جنات و عادن آخری آیت میں جزا جنات و اس آیت میں نہیں ہے اگلی آیت میں ان الصالحات خیر البریہ لیکن جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے الاک اہم خیر البریہ یہ بہترین مخلوق ہے جزا ان کا بدلہ امداد اللہ کے پاس جنات و عاد تجری یہ لذایا جنات و عاد تجری ایسی جنت ہے آدن آدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی آدن ہمیشہ رہنے والی یہ مستر ہے مقیم ہونا رہنا بسنا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نام ہے جنت کے ایک خاص مقام کا نام ہے جیسے ایک دوسری آیت میں آتا ہے جنت وعد الرحمن بالکل ٹھیک ہے نام رکھنا ٹھیک ہے آدن جنت کا نام بھی ہے بالکل ٹھیک ہے جنت کا نام آدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن من تحتها ابدا ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تجری جاری ہے من تحتها اس کے نیچے انہار نہریں خالدین دین ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ابدا ہمیشہ ہمیشہ خالدین کا لفظ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے اور ابدا یہ دونوں لفظ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ ان سے راضی رہے گا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے ذالکا اور یہ لمن اس شخص کے لیے خشیہ جو ڈرتا ہے رب اپنے رب سے ڈرتا ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے یہ ترجمہ مکمل ہوا لم یکن الذین کفروا اس صورت کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو کفار اور مشرقین کا غلبہ تھا اس کا ذکر فرمایا گیا کہ دنیا میں کفر شرک اور جہالت کی ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا تو اللہ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک عالمگیر ہستی کو مروز فرمایا جائے جس سے پورے عالم کی یہ تاریکیاں دور ہو جائیں اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اس تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے جس کو بھیجا گیا وہ کون ہے بینا بینا بینا یہ آیت کے خیر میں آ رہا بینا تو وہ کون ہے بینا سے مراد کون ہے ذات گرامی سراج وحاج صاحب معراج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بینا سے مراد جو پرانے حکیم کی ایک واضح دلیل لے کر دنیا میں تشریف لائے یہ پہلی آیت ہے اس کے تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ایک تفصیل تو یہ ہے کہ جاہلیت کے دنوں میں مشرقین عرب اور اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں یہ ان کو چھوڑتے نہ تھے اور اپنی اصلاح کے لیے انتظار میں تھے کہ کوئی بینہ آئے گا کوئی رسول آئے گا جو ہماری اصلاح کرے ٹھیک ہے تو یہ مشرقین اور اہل کتاب خود انتظار میں تھے کہ کوئی بینہ آئے تو اب بینہ آ گیا اللہ کا رسول ان کے پاس آ گیا تو جب اللہ کا رسول آ گیا تو اب کیوں باز نہیں آتے جیسے کوئی کہے کہ جب تک بس نہیں آئے گی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا لیکن جب بس ٹاپ پر آ جائے پھر اس کو چلنا چاہیے نا اس میں بیٹھ کر چلنا چاہیے لیکن وہ پھر بھی نہیں چلتا ہیلے بہانے کرنے لگ جائے بات سمجھ نہیں آ گئی دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ کفار اہل کتاب اور مشرقین اتنے ضدی ہیں کہ وہ باز نہیں آئے یہاں تک کہ کھلی ہوئی نشانی کھلی ہوئی دلیل بھی ان کے سامنے آ گئی پھر بھی باطل ہی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار دنیا سے جدا ہونے والے نہیں جب تک ان کے پاس بینہ اور حجت نہ آ جائے یعنی موت سے پہلے ان پر حق واضح ہو جاتا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم فلما جاءہم کا کفرو ہی کی طرح ہے یعنی اہل کتاب اور مشتقین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے منتظر تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ انکار کرنے لگ گئے ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اوری کی خبر تورات انجیل وغیرہ میں موجود تھی جس کی وجہ سے تو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے مشرقین عرب میں بھی چرچا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے آنے والی ہے تو سب کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہی اہل کتاب اور مشرقین آپ کے دشمن ہو گئے بات سمجھ میں آ گئی یتلو سوٹوفا متحرہ یتلو تلاوت سے نکلا ہے تلاوت سے جس کے معنی پڑھنے کے تو پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا بلکہ جو پڑھنا تلقین کرنے والے کے بالکل مطابق ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں کسی نے کہا پڑھو پھر جب کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کو تلاوت کہتے ہیں صحف اور کتب دونوں کے ایک معنی ہے صحیفہ لکھے ہوئے مضمون کو کہتے ہیں اور کتاب بھی لکھے ہوئے مضمون کو کہتے ہیں تو فی ہا کتب ان اس کے معنی ہے صحیفوں میں کتابوں میں یعنی لکھے ہوئے مضامین میں لکھے ہوئے مضامین میں لکھے ہوئے مضامین فی ہاں کتب ان کا ترجمہ کیا کریں گے لکھے ہوئے مضامین میں لکھے ہوئے مضامین لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں اصل میں بات یہ ہے کتب سے مراد لکھے ہوئے مضامین نہیں یہ صحیفے سے مراد لکھے ہوئے مضامین نہیں بلکہ احکام ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لولا کتاب من من اللہ اللہ سبق لمسکم لولا کتاب سبق اس میں لفظ کتاب سے مراد حکم کتاب لا کتاب اگر اللہ کی طرف سے کتاب نہ ہو تو یہ حکم ہے یہاں پہ مراد اسی طرح یہاں بھی لفظ کتب پمانا احکام ہے یہاں پر کتب سے مراد لکھے ہوئے مضامین نہیں ہیں ٹھیک ہے کتب سے مراد لکھے ہوئے مضامین نہیں بلکہ احکام ہیں جیسے لولا کتاب من اللہ سبقہ میں کتب سے مراد احکام اور قیمہ کا معنی معتدل منصفانہ مضبوط مستحکم غیر منسوخ یہ سارے معنی کر سکتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی صحیفے سے قرآن نہ سناتے تھے یعنی کوئی صحیفہ پڑھ کر قرآن سناتے ہوں اس طرح تو نہ تھا بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتا اس کو پڑھ کر سناتے تھے پھر یت لو سوٹوفا تلاوت کرے متحرہ کا یہ یہ کیسے کہہ دیا یہ تو لکھا ہوا نہیں تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں موجود تھا اس کی طرح اس سے اس تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انہیں قرآن کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو سناتے جو تمام عیوب سے پاک ہیں اور وہ مستحکم اور نہ منسوخ ہونے والے احکام ہیں کتب القیمہ منسوخ نہ منسوخ نہ ہونے والے احکام احکام ہیں وَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تفرقہ سے مراد یہاں پر اختلاف ہے انکار کرنا ہے کیونکہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات کا ذکر تھا اور اس میں قرآن حکیم کے نازل ہونے کا بھی ذکر تھا تو سب کا اتفاق تھا یہود و سارا مشرقین سب کا اتفاق تھا کہ آخری رسول آئیں گے ان پر قرآن نازل ہوگا اور ان کی اتباع لازم ہوگی مگر جب آپ تشریف لے آئے تو یہ انکار کرنے والے ہو گئے ہوں بھی پہلے سب متفق تھے تو تشریف آنے تشریف لانے کے بعد سب کے اندر اتفراق آ گیا سب کے سب جدا ہو گئے وما تفرق الزینہ تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے حلان کی واضح دلیل آ جانے کے بعد تو نہ ماننے والوں کو بھی مان لینا ضروری تھا یہ معاملہ کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ خاص تھا اس لیے آیت میں صرف اہل کتاب کو ذکر کیا مشرقین کو شامل نہیں کیا اور پہلا معاملہ اہل کتاب اور مشرقین دونوں کو شامل تھا اس لیے مشرقین اور اہل کتاب دونوں کو وہاں پر ذکر کیا اور بعض کہتے ہیں نبوت نبوت سے سے ملنے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر صرف اہل کتاب متفق تھے مشرقین متفق نہ تھے بلکہ اہل کتاب سے سن کر مشرقین کو معلوم ہوا تھا کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے اللہ مفتح علینا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان آخری نبی کے لیے دعا مانگتے تھے اے اللہ ہماری مدد فرما نبی مبعوث کے ذریعے آخری زمانے میں بعض کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں پہلے کتاب مشتقین کا ذکر ہے جو بینہ پر ایمان لے آئے ٹھیک ہے اور وہ پر سے ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو کفر قائم رہے تو بعض مشتقین ایمان لے آئے تھے اس لیے اس آیت میں ان کا ذکر نہیں کیا اور بھی بہت اقوال ہیں اس کے اندر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات کیے گئے ہیں آپ کے اخلاق آپ کے عادات آپ کی سیرت آپ کے کردار ہر چیز آپ کی نبوت کے حق ہونے کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گزشتہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور پچھلے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو ناقابل عمل قرار دے دیا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو ہم ایسے ایک انسان کی بات بات آخر کیسے مان لیں تو اس آیت میں اس کا جواب ہے وما امیرو اللہ مخلصین اللہ الدین کے سابقہ شریعتوں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی نہ وہ تقزیب کرتے ہیں نہ ان کو غلط قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور گزشتہ امتوں کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک مکمل نظام حیات آ گیا ہے اس کے سامنے دوسری شریعتوں کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شریعتیں جھوٹی ہیں وہ باطل ہے وہ غلط ہے یہ مطلب نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ شریعت جب آ گئی یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات نظام حیات ہے اب دوسری شریعتوں کی ضرورت نہیں جیسے مثال کے طور پر جب سورج نکل آتا ہے تو یہ جو چھوٹے موٹے چراغ ہوتے ہیں اور یہ جو بلب شلب ہوتے ہیں پھر ان کی ضرورت نہیں ہوتی یہ چاند ستاروں کی پھر ضرورت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب ستاروں کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آ گئی آگے نہیں رکھیں باقی کریں گے کل تو چھٹی منڈے کو انشاءاللہ بات سمجھ نہ آئی ہو جی زبور والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یہود اور نصارہ تھے نا اہل کتاب یہود و نصارہ یہودی علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل کو ماننے والے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جی اور بھی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ